جنت تک پہنچانے والا استغفار حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے بات کر کے انسیت حاصل کرتے تھے جب انہیں فرشتوں سے بات کرنے سے روک دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے جانے پر سو سال تک روئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تجھے کس چیز نے غمگین کر رکھا ہے تو عرض کیا میں کیوں غمگین نہ ہوں حالانکہ آپ مجھے جنت سے اتار کر زمین پر لے آئے مجھے معلوم نہیں دوبارہ جنت جاؤں گا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو یہ دعا پڑھ اللہ شریک لك سبحانك اللهم وبحمدك تو انی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انڈ انت ارحم الراحمین ترجمہ یا اللہ آپ ایک ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کا کوئی شریک نہیں آپ پاک ہیں یا اللہ اور تعریف کے لائق اے میرے رب میں نے برا عمل کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا بس مجھے بخش دیجئے بلا شبہ آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں اور دوسری دعا یہ پڑھ لا لا شریک الک سبحک رب ان ظلمت تو نفسی فوک فلی انق انت اورحم الراحمین ترجمہ یا اللہ صرف ایک آپ ہی عبادت کے لائق ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں آپ پاک ہیں اے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا بس میری مغفرت فرما حقیقت یہی ہے کہ آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں اور تیسری دعا یہ پڑھ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک لا شریک لک رب سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت التواب الرحیم ترجمہ یا اللہ صرف ایک آپ ہی معبود ہیں آپ پاک ہیں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں اے میرے رب میں نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا بس میری مغفرت فرما بلا شبہ آپ بار بار توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں بس یہی کلمات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتارے ہیں جس کی طرف اشارہ اس آیت میں کیا گیا ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ترجمہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے عن ابی برزت قول إن آدم لما توطي عن كلام الملائكة وكان يستانس وكان يستانس لكلامهم بكى على الجنة مئة سنة فقال الله تعالى يا آدم ما يحزنك قال كيف لا أحزن وقد أهبطني من الجنة ولا أدري أعود إليها ولا أدري أعود إليها أم لا فقال الله يا آدم قل اللهم لا إله إلا أنت وحدك إلى آخره فهذه الكلمات التي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم